عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا لانت کرنے والا بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر یہ حدیث صحیح ہے